مالک نے ابن شہاب زہری سے انہوں نے محمد بن جبیر بن مطعم سے اور انہوں نے اپنے والد یعنی جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے مغرب کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ تور پڑھتے ہوئے سنا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پینتیس